اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے معبودوں کو ہر قسمت چھوڑنا نہ ود اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا اور نہ یغوس یعوق اور نصر کو چھوڑنا